اور ایک علمی نقطہ تم دسنا مسل جڑا لفظ ہے نا مسل فلانا مسل مسل دو معنی استعمال ہوں ایک اصطلاحی معنی ہے کرسی لغوی معنی سمجھ نہیں آئی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغوی معنی آپ کی مسل کوئی بھی نہیں ہو سکتی کیوں آپ کی ہر شاید بے مثال نہ آپ کے اک ورگی کسی بھی اک نہ آپ کے وال شریف ورگی کسی بھی کتنے اللہ تعالیٰ قسم کھاوے انہوں نے والا نہیں ہے کتنے تیرے میرے وال نہ آپ کے ہاتھوں ورگی کسی بھی ہاتھ نہ آپ کیڑی شاید مثال کوئی مثال کوئی مت نہیں ہے عام ہاں، ایک آمی اعتراض کرتے کرتا سونا جواب دینا سمجھانا کہ جی نور جی آخر جی تو پھر بچر بچے جمنے دے شادی ویاہ کھانا پینا یہ نور کا پھر کی کم ہے عام باقی سوال کرتے یہ جواب خود پرانا ہے جی قرآن پاک کے اندر اس کا جواب یہ اعتراض کر دوں گا کافر پہ کھانا پینا پھر کیوں ہے یہ رسول ہے کیونکہ وہ سمجھتے سن کہ رسول جڑا ہے وہ فرشتے آنگ ہوا جڑا نہ کھاوے نہ پیے نہ پوچھتا ایک کافران کا ذہن تھی کہ رسول کہ آنگ ہوگا صرف فرشتے آنگ نہ کھاوے نہ فرشتہ نہ کھانے اللہ تعالیٰ قرآن پا کے تو جواب دیتا لو جاللہ ہو مالا کن لال ہو باد اللہ ہو جال ہوا جو سون لو جاللہ ہو مالا کان جاج البسنا اللہ جل کے سون اگر ہم اپنے رسول کو فرشتہ بناتے کیا بناتے تو بھی اس کو مرد بناتے لو جاننا ہو نہ جاننا ہو رجولا تو پھر مرد ہی بنا پہ ہو سکنا والے ہماجل پیسور چکر ہوئے اصل یہ اس لیے اسے چکر رکھ لینا سی پال دینا سی رولیا کیا مطلب کہ مرد بنا کے بھیجنا سی پھر آخنا سی کر ویا بچے جم کھا پی سارا کچھ کر فرش پیا انسان کی شکل جان کے سارا کچھ کر جدو انہیں سارا کچھ کرنا سی یہ نہ آخنا سی لے یہ فرشتہ ہوں نہ کھانا نہ پیتا ہے فرشتہ کھا پیتی جانا رب آ کے میں تمہیں دسنا جدو فرشتہ بندے کی شکل آئے سارا کام کر اور تو میں لگی کتے نو پوری آیت جواب چاہیے کرے کنجر یہ سمجھ لوں گی وہ فرشتوں تو فرشتہ ہی رہ سکتا ہے فرشتیاں تو اتنے فرشتیاں دا نور تے نور مستفا رل سکتا ہی نہیں نا کیونکہ نور فرشتیاں دا جڑا ہے نور مستفا کا جلوہ ہے ایک کی ہے کوئی نور کائنات کا نہیں رل سکتا انعام سورہ انعام دے پہلے سمجھ نہیں آئی گل نہیں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

گولیاں بیٹھ کے بس چلے میں صرف گولیاں کھیلو خبردار ق قرآن آخر گولی مار دیا سے

پرش لبسنا لائن